بات سے نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب کہیں گے اعتراضی بات ضرور کرتے ہیں جو ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی اعتراضی بات ضرور کریں گے یہی پر ہمارے پاس جماعت آئی ہوئی تھی اس میں سینئر آدمی پنجاب سے ریٹائر کوئی پل تھے کسی میڈیکل کالج سے یہی انہوں نے بیان کیا بیان کہا کہ جب تک دعوت کا کام چل رہا تھا سارے سارے مسلمان تھے جب دعوت کا کام ختم ہو گیا تو تھا ہم اپنی مرضی بن گئی بعد میں کھانے کی دعوت تھی میری ضیافت میری طرف سے تھی کھانا وانا رکھا ساتھ میں ختم میں کھڑا تھا اس کے دوران ایسے میں نے بات کرنا شروع کر دی تو میں نے کہا کہ یہ حضرت مولانا یوسف اضرت اللہ علیہ کا ایک بیان ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بیان جو ہے وہ شریف کی رشتی میں ہے قرو نے کرنی تم لگنی غلو نہ ہو تمبر لگنی ولو بہترین زمانہ میرا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے بعد اس میں آپ کا جو زمانہ ہے آپ کا زمانہ سابق رام کا زمانہ یہ ایک کرن ہے اور پھر جن لوگوں نے سابق اکرام کو دیکھا تعدیم کرن کرم پھر جن لوگوں نے تعدیم کو دیکھا تب تعدیم یہ تیسرا ہے علم جفر والے کہتے ہیں کہ اس میں چاروں خلفاء کا نام آ گیا تھا خیر کرمی کرم کہ اس میں کاف جو ہے تو صدیق کا آخری لفظ ہے اور اے جو ہے تو عمر کا آخری لفظ ہے اور نون جو عثمان کا آخری لفظ ہے اور یہ جو ہے علی کا آخری لفظ ہے یعنی جفر علی فرق وزیر کا ایک جفر کی کشتی ہے ایک جفر والے کرتے ہیں اس طرح کی کشتی ہیں غریب و غریب ہے اور ایک فریانی والے کرتے ہیں فریانی والے سریانی کی تصویر جو کرتے ہیں نا یہ کرائے تقویم کرتے ہیں تو اس میں ہر لفظ کمانا ہوتا ہے الحمد کا ایک مانا تاریخ نارلہ کے لیے ایک الف پورا بیان ہے الف لام ہار مجھے پورا پورا بیان ہے چار پانچ کا پورا بیان ہے تو جو ہیں کر لی میں چاروں کا نام آ گیا دوسرے وہ کرا کہتے ہیں کہ بلکہ اس کے بعد جو ہے تو اللہ دو نون آ گئے ایک نون حسن کا ایک نون حسین کا جی سمت اللہ جو تشریف فرمائی انہوں نے تشریف فرمائی پھر فرمایا تھا کہ مجھے ایسا خوف تھا آپ بھائی دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یا تو ساتھ آ کر مل جائیں جانا ہے تو ہم آپ ہمارے لیے دعا کر لیں ہم آپ کے لیے دعا کریں تو چلے گئے آپ ہاں جی؟ میں تصدیق ہے تو ڈر بھی رہا تھا کہ اس بات کو پہلے لوگوں نے بھی کہا ہوا ہو تو زیادہ ہو جائے ہاں جی؟ ہمیشہ اہل حضرات اہل مار فتح کوئی بات بھی کریں تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلوں کی کہی ہوئی ہو تو زیادہ اچھا خلاسن سے بات کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت ذمہ داری کو کھائے ہے کہ جو میں تشریح کی یہ علامہ عبد الوہاب فرادی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی اس طرح کی اس نے فرمایا کہ جو خیر القرون کرنی تم اللہ تم اللہ جو ہے اس میں پہلا زمانہ کہ میرا زمانہ یہ زمانہ جو ہے تو اس میں زیادہ محنت جو ہے وہ ہوئی ہے دعوت اور کتال پر دعوت اللہ کی بہت محنت ہوئی ہے اور کتال کی اور محنت ہوئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی محنتیں نہیں ہوئی باقی بھی ہوئی زیادہ کوشش اس میں ہوئی کیونکہ دین دن تک جانے کی اس کے کسی شعبے کو کسی دور میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شعبہ نظر انداز ہو گیا تھا کسی سبھی میں کسی زمانے میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو جیسے اللہ نے چلانا چاہا اچھا ہے ہر دور میں سے ہی چلایا ہے ٹھیک ہے نا اس میں اس میں مہم کوشش ہے وہ دعوت اللہ پر اور کتاب پر ہوئی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں دین جو ہے تو اپنے پورے اس کے ساتھ کمال کے ساتھ وجود میں رہا ہے اور ان دو محنتوں کا نتیجہ چار خلافتیں ہیں اس کی برکت سے اللہ تبارک چار خلاف عطا فرمائیں خلافت راستہ حکومت کی وہ ترتیب ہوتی ہے جو الام حاجر نبوت ہوتی ہے طریقہ نبوت کے مطابق ہوتی ہے اس کے امیر رضی اللہ ملک سالے ہیں خلیفہ راشد نہیں ہیں جیسا ہی مزید صاحب آپ نے بات نہیں سنی ہوئی ہے کہتے ڈرتے بھی ہیں فرمایا حدیث شریف ہے کہ میرے بعد تیس سال تک جو ہے تو خلافت رہے گی پھر صالح ملوک کا ہے نیک بادشاہ ہے ملک سالے ہیں لیکن حقریب میں خلیف ہے راشد ہیں تو یہ چار خلافتیں ملی دوسرا دور جو ہے دوسرے دور کی جو محنت ہے تابعین کے دور کی جو محنت ہے نا یہ پھر ہے علم کی محنت وہ اتنے علم کے لیے صبر کیے ہیں کو جمع کرنے کے لیے صبر کیے ہیں اتنی کوششیں کی ہیں اتنی محنتیں کی ہیں خدا عبداللہ بن عباس رضی اللہ جو نومر شادی ہیں اور ان کے بارے میں اللہ حضور صلی اللہ وسلم نے قرآن کی دعا فرمائی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میں علم سیکھنے کا پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے پردہ فرما گئے آپ کے اکابر صاحبہ کی بہت بڑی جماعت موجود ہے تو آؤ ہم محنت کر کے علم کو حاصل کر لیں جمع کر لیں نے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں تیرے پاس علم سیکھنے کے لوگ آئے نکلے کہتے اس سے ہمت ہار لی میں نے کمرے ہمت باندھی اور میں ایک ایک آدمی سے جا کر ملتا اور جو جو باتیں اس کے پاس ہوتی تھیں اس سے سیکھتا بعض آدمی کے دروازے پر جاتا اس پڑے ہوتے تھے میں اپنی چادر وہاں پر رکھ کر اور بیٹھ جاتا گرد آتی مجھ پر گرد آ کر پڑتی رہتی اور آدمی باہر نکلتے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی آپ نے ہمیں آواز کیوں نہیں آپ نے ہمیں بجایا کیوں نہیں آپ خود بلاتے ہیں ہمیں ہم آپ کے پاس نہیں علم جو ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے خود جانا ہوتا ہے اور میں آپ کی جو ہے تو آپ کے لیے تکلیف کیوں ذریعے بنی آپ کے آرام میں آپ کی چیزوں میں خرل کیوں ڈالی پھرتے رہے پھرتے رہے یہاں تک کہ تو مجھے ایک کافی سارا ذخیرہ جو ہے حضور فلجہ حدیث کا یہ انصار کے پاس ملا یہاں تک کہ اتنی محنت انہوں نے کی ہے کہ ان کو ہیبر العما کہتے ہیں امت کے بڑے عالم ہیبر بڑے عالم کو کہتے ہیں اور بڑے عالم ہیبر العما ہے اور نومری کی نومری میں ان کو حضرت امر فاروق رضی عنہ نے اپنی مجلس چوراغ بٹھایا ہے جب ان کو مجلس سے چورا بٹھایا تو بعض سر ضلع نے کیا کہا ڈاکٹر صاحب ان سے جی کسی آدمی کی کسی آدمی کی کوئی برائی بیان نہ کرنا ہم سمجھ لے سمجھتے ہیں کیا میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں میری بات سنتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنا کسی کی برائی نہ بیان کرنا ہم سمجھ مجلس سمجھتے دو باتیں اور وہ معلوم کا کے سب صاحب بتائیں گے ان کو کہا تھا کہ ان تین باتوں کو لکھ کر دو کہ ہم ان کو شائع کریں گے تو بڑی کام کی نصیحت ہے ان کو فرمائی ہوئی تو یہاں تک تصویروں کو میں نے جمع کیا اور یہ جو تعدین کا دور ہے تعبین کے دور میں اور زیادہ کام جو ہے یہ فقہ پر ہوا ہے حدیث کی تدوین سے پہلے فقہ مدون ہوا ہے امام بخاری امام مسلم بعد میں آئے ہیں امام بخاری کی پیدائش امام رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ہے ان کی وفات ہوئی ان کے بعد ان کی پیدائش ہوئی اس لیے آپ کے شاگرد کے شاگرد ہیں ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ جلالی بزرگ تھے نا اللہ کے احسان ہے اللہ نے ان کی زیادہ تصویر فرمائی اور فرمایا کرتے تھے سینکڑوں بخاری سینکڑوں امام بخاری اب وہ لفا کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دس میں جو دوست میں آتے ہیں تو میرے کو شاگردوں کے شاگردوں میں بہت بہت بڑی تصویر بہت, بہت پہلے پہلے آئے ہوئے ہیں وہ تعبیر کے دور میں فقہ متبن ہوا ہے اس لیے غالباً امام بخاری تو امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ سے چھوٹے ہیں آخری اور اس میں مہم کام یہ ہوا ہے اس دور میں علم کی کوشش جو ہے اس میں بہت مجاہدہ کی ہے امت نے اور اس میں جو ہے دین کو سہارا اہل علم نے دیا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو نکیل ڈالی ہے اہل علم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو زہر کر کے رکھا ہے انہوں نے ہاں جی۔ اور امام ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ کی ٹکر ہوئی ہے خلیفہ منصور سے اور اس کو اس کو عملی وہ ٹکر عملی طور پر جو ہے تو کہ یہ ابراہیم تعبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے اور اس کا خرچہ اس جہاد کا خرچہ امام الفر رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا ہے اور نتیجے میں خلیفہ منصور نے ان کو جیل میں ڈالا ہے اور جیل میں زہر دیا ہے اور ان کی شہادت ہوئی اس دور میں اہل علم کی محنت محنت نے عمر کو سہارا دیا ہے سنبھالا ہے ہر شعبہ میں ان کی رہنمائی کی ہے دوسرے دور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی محنت کے لیے منظور کیا کیونکہ پہلے دور میں پھیلاؤ کی ضرورت تھی دوسرے دور میں جماؤ کی ضرورت تھی اور جماؤ ماؤ جو ہے وہ اہل علم کے ہاتھوں اثر کرتا تو اس کی بڑی بڑی عجیب و غریب شخصیات وجود میں آئی ہیں یہ چار چاروں چار فکر کے امام ہیں یہ اور یہ کوئی دس بارہ دس بارہ فکے چلے ہیں زمانہ گزرنے کے ساتھ ان کی کتابیں ان کی مدد سے ان کے علماء ناپید ہوتے گئے تو چار باقی رہ گئے ہیں تو یہ بڑی شخصیات وجود میں آئی ان میں چاہوں کہ دوسرا کام یہ تھا عمر کی رہنمائی کی جائے اس محنت کے نتیجے میں عمر کو پہلی میں چار خلافتیں ملی پہلی محنت کے نتیجے میں اس محنت کے نتیجے میں امت کو چار جو ہے تو فکر ملے یعنی اگلے سارے میں ہمارا مضمون آ جائے کسی پر میں مضمون لکھا ہوا ہے تو جرب والے ہمارے ساتھ نے رابطہ کیا تھا کہ یہاں پر جیسے کہ اختلاف پر میں تنگ کرتے ہیں اس پر مضمون لکھا ہوا ہے ہو جائے ان ع یہی بات بہن میں لکھی لکھے کہ تو وہ اختلاف ہے جس کی اس کی اجازت خود حضور صلی اللہ وسلم دی ہوئی ہے باقی کو روکنے کی کیا ضرورت ہے اور روکنے کی کی کیا اس بنتی ہے خیر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک نے چار پھر کیا تھا فرمایا تو ڈاکٹر نور صاحب کے بیان کے طور پر تبصرے کے طور پر میں شادی کھانا کھا رہے تھے میں باتیں بول رہا تھا نا کہ اللہ نے چار رحمتیں دی ہیں یہ چار اختلاف نہیں ہیں ان پر مت ہے یہ چار رحمتیں ہیں بلکہ اس وقت کے غیر عرب کی حکومت تھی حجاز پر مکہ مکرم پر تو اس زمانے میں کیونکہ وہ کا خراب عثمانیہ والوں کا فکر جو ہے یہ ہم بھی تھا نے عربوں کو مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ ہمارے فکر پر چلیں بلکہ بیت اللہ شریف میں چار جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں ہم سے ہمسیوں کو ہمیم مسلح پر کھڑی ہوتی تھی جس طرح کو حتیم ہے نا یہ حتیم والا طرف سے آئی یہ حیم مسئلہ تھا اس طرح کھڑی ہوتی تھی اور ساتھیوں کی ہوتی تھی کی مالکیوں کی ہوتی تھی چار مسئلے ہوتے تھے چاروں طرف اور اس میں بڑی رحمت بڑی سہولت تھی طواف کی بڑی سہولت تھی نماز کی جماعت کی بڑی سہولت تھی ہر وقت جماعت کی نماز آدمی کو مل جاتی تھی ہم کی آزاد نماز اس کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مطاف جو خالی ہو تو شاخ میرے طواف کے لیے باقی میں طواف کے لیے خالی ہو اور ایک بہت بہت بڑا سیاسی فائدہ بھی تھا خلافت عثمانیہ والوں کو اس وقت عظیم مسئلے پر نماز کھڑی تھی سارا حرم بھر جاتا تھا تو اندازہ ہوتا تھا کہ اکثریت جو لے گا کوئی اہل حکومت کے لوگوں کی اکثریت ہے باقی تو سوال بڑے تھے سیاسی فائدہ بھی ان کو تھا پھر تیسرا دور رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کام مکمل ہو گیا تعبین کے دور میں دو کام مکمل ہو گئے ایک کام تدوین فکر ہاں جی، اور دوسرا کام جو ہے تدبین حدیث یہ امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو یہ سب تعبین ہیں بار سبہ تعلیم ہیں بار ہیں ہاں جی۔ تو ان کے دور میں یہ دو کام مکمل ہو گئے تیسرے دور میں پھر جو ہے تو امت میں ذکر پر محنت لیکن صحیح مطلب نہیں ہے کہ وہ علم پر محنت ہو رہی تھی باقی محنت ختم ہو گئی ذکر پر بھی محنت تھی دعوت اللہ پر بھی محنت تھی کسال پر بھی محنت ساری محنتیں چلتی رہی ہیں کوئی محنت کسی دور میں غالب ہو گئی ہے اس نے زیادہ کوشش کی تو تیسرے دور میں جو ہے تو ہوا ہے یہ ذکر پر محنت ہوگی اس محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو صلاح تصوف عطا فرمائے فرمائی میں جو عام طور پر مشہور ہیں اس چیز میں قادری اور سرگردی ہوئی اور ایک سلسلہ کبرویہ ہے اور ایک سلسلہ مغربی دنیا میں عرب ممالک میں سلسلہ شازیا ہے سلسلہ رفائیہ ہے سات ملاقات چل رہے ہیں تیز الگ اس دور میں اللہ نے حیثیت اور بڑھوتری اور تاہید جو تھی یہ اہل تصوف کو اہل ذکر کو نصیب فرمائی ہے انہوں نے امت کو سنبھالا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو نکیلے ڈالی ہیں اور ان کو جگہ پر لائے ہیں ان کو ہاتھ پر رکھا ہے انہوں نے ان کی دعاؤں نے اور ان کی کوششوں نے عمر کو سنبھالا ہے عمر کی اصلاح کی پھر عزی فرمایا کرتے تھے اب بھائیو وہ دور آ گیا کہ ساری محنتیں ناپید ہو گئی لہٰذا ساری محنتوں کو جو ہے نئے سرے تھے پھر ہے میں کوشش کر رہا تھا علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں جو یہ تصویر نکلی تو اس سے بڑی تسلی ہوئی کہ پہلے بزرگوں نے اس بات کو ایسے بیان فرمایا ہوا ہے خیر یہ ہے کہ ہاں، کیا بات عرض کر رہے تھے

کہ خود عمل کرتے ہوئے عمل کی فضا بنانی ہے اور عمل کی فضا جو ہے وہ تب بنے گی جب ہمارے دین کے اہم شعبے خوب تندگی کے ساتھ کام کر رہے ہوں علمی علمی حیثیت والے لوگ جو ہے اس میں علمی طور پر کام کر رہے ہوں گے اور باقی باقی حیثیت میں جتنا لوگ ان سے تعین کر سکتے ہیں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اس حیثیت سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے تو ان کو جتنی مال کی ضرورت ہے اس میں مالدار لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے جتنے باقی وسائل کی ضرورت ہے اس میں باقی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے تو سب نے مل کر اس کو کرنا ہے ان کا جو ہے تصدیق و تعلیم کا شعبہ جو ہے وہ بیدار ہو کام کر رہا ہو ان طریقہ دین کے پھیلانے کا ایک مصنوع طریقہ تصدیق و تعلیم ہے کہ آپ نے خطوط کے ذریعے لکھ کر لکھ کر دعوت دی ہے خطوط کے ذریعے سے لکھ کر کچھ باتیں آپ نے جو ہے املا کرا کے ڈکٹیٹ کرا کے لکھ کر صاحب اکرام کو دی ہیں تو لکھنا لکھانا میں بہت تعلق جو ہے یہ ایک عام شعبہ ہے دن کا اور اس میں لوگوں کو کام کرنا ہوگا بعض جگہ پر لوگوں نے اپنے گھر پہنچایا ہے اور اس سے انہوں نے آلات بدل دیے ہیں اور اپنے بادل کو پھیلا دیا انہوں نے ہمارے گاؤں کا ایک سیاسی لیڈر آیا رات میں میرے پاس ٹھہرنے تھی رات کو یہاں پر ٹھہرا تو اس نے کیا کہ دیے باقاعدہ میں نے گاؤں والوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک میں ہو گیا ہے اور باقی فلانے فلانے کو بھی انہوں نے کر لیا ہے میں نے کہا کس خوشی میں ہوگا سر میں نے پوچھا کہا جی مجھے ایک تصویر بھیجی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ متفقر لے تفصیل اور تفصیل کو میں نے پڑھا ماشاء ماشاء اللہ اللہ مفت کا زیر مل گیا اس کو فوراً ہڑپ کر کے کھا لیا جو ہے وہ پیسے پر مل رہا تو نہیں لیا ہے رضا جو تھی وہ پیسے پر نہیں دی اور زہر مفت مل رہا تو لے کر استعمال کر لیا پھر میں نے جو ہے تو مرکز والوں کو متوجہ کیا میں نے کہا آپ بر وقت ہے آپ لوگ متوجہ ہو جائیں اور ان کا جو ہے تو بندوبست کریں اگلے نے بندوبست نے کیا تو پھر یہ ہمارے بڑے سخت لڑا کر لوگ ہمارے گاؤں سارے علاقے پر چھایا جاتے ہیں کسی کو چھایا جایا کرتے ہیں دوبارہ فیصلہ ان میں اگر یہ بات باطل بات پھیل گئی تو کیا کرو گے کر لڑو گے اس لیے تو آج ان سے ملاقاتیں کرو ان کو نکالو کہتے ہیں بعض اوقات اگر وہ بڑا گرو نہ نکلتا ہو نا تو اس کے چیلوں کے ان کو پکڑ کر ان سے توڑنا ہوتا ہے ہمارے ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ بستی نظام الدین کے پاس ایک کسی بنگی بنگی پیر کا اڈا تھا تو اس میں ساتھیوں کو حضرت جی نے کہا کہ ان میں بھی کام کرنا ہے کام کرتے ہیں کیا کو آتے جاتے ہیں کہ بڑے گرو کو سلام کرتے رہو بڑے گرو کو سلام کرتے رہنا بڑے گرو کو اسلام کلام شروع کیا وعلیکم السلام اس کو دل نرم ہونے لگا میں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں پھر جو ہے اس کے چیلوں کو پکڑو گے چیلوں کو سٹاؤ گے جہاں تک کہ وہ لگے لگے آخر میں اس کو پر کٹ کے اکیلا رہ گیا یا تو اس کو سے اٹھنا پڑے گا یا اس کو لے آنا پڑے گا پھر اس کے پر کاٹو سے کہا کہ آپ اس کو خاندان کی فکر کریں اگر آپ لوگوں نے فکر کی نہیں کی تو کل پھر آپ کو لڑنا پڑے گا اور مصیبت اٹھانی پڑے گی علاقے میں فساد ہو جائے گا تو لہٰذا آج ہی اس کو اس کا بندوبست کر لو کہا ہم شعبہ ہے جی تکلیف تعلیم کا اور اس کے ذریعے بات پھیلتی ہے جس وقت روسی راستے آزاد ہوئی ہیں تو کتنے غم کی بات ہے کہ سب سے پہلے تفصیل آ کے کرنا چاہیے سب سے پہلے تصویر وہاں کا میں پہنچائی ہے اس کے بعد پھر جو ہے تو باقی لوگ ہیں بیدار ہوئے ہیں ہوشیار ہوئے ہیں اور پھر وہ اپنی کتابیں ان میں پہنچائیے پہلی تصویر ان میں پہنچائی ہے درس و تجویز کا شعبہ ہے جی, ہاں جی۔ درس و تجویز کا شعبہ ہے کہ وہ اس نے کام اگر نہ کیا صحیح طریقے سے اور امت کو لمبا نہ ملے تو ان کی رہنمائی نہیں ہو سکے گی رہنمائی نہیں ہو سکے گی اور بہت بڑا نقصان ہوگا لہذا امت کے مالدار لوگوں کو سرمال خرچ کرنا پڑے گا اور علم کو جو ہے اپنے آپ کو وقف کر کے چود کام کرنا پڑے گا جس وقت اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں اتنا سخت اس کو خون کیا ہے انگریز نے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اور اتنے لوگوں کو مارا ہے اس میں نے اٹھارہ ستاون کا جہاد کیا تھا ان میں امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کو تجرت کر کے مقام کرما میں پناہ لینی پڑی پھانسی کا حکم ہوا تھا سب کے تو کبھی حالات کو پڑھا مکھی حالات کتاب اگر مدینہ ہم کے سے پڑھا آپ کو پتہ چلا آج صاحب کی ہجرت ہوئی ہے پھر جو ہے تو مولانا بشیر احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا پھانسی ان کے چار ہے مولانا قاسم احمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا شکایت پر جو کہ انگریزوں نے دیکھا کہ ہم نے فوجی لحاظ سے تاریخ کو کچل دیا ہے اور اب جو چند آدمی رہ گئے ہیں اگر آدمیوں کو قتل کرتے ہیں پھانسی ان کو دیتے ہیں تو تاریخ پھر گرم ہو جائے گی اور یہ لوگ پھر کھڑے ہوں گے کچھ کی مدد تھی اللہ کا فیصلہ آنا تھا تو اس میں ان کا فیصلہ بدل گیا تو فیصلہ بدل گیا تو اس میں پھر یہ لوگ بیٹھے کیا بات کرنا چاہیے سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ اب اتنے کمزوری کے حالات ہیں کہ ہم کسی چوبے میں سے کسی طریقے سے کوشش کریں کہ ہم کچھ حاصل نہیں کریں کے میدان فوجی میدان میں طاقت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھیں اور ان سے جو ہے اس چیز کو لیں میں کہا کہ آپ جو ہے تو اس کے لیے علمی قلعہ بنانا پڑے گا علمی قلعہ بنا کر پہلے رجالے کار تیار کیے جائیں گے رجالے کار کیسے کہتے ہیں جی میں نے ہم تو موٹے موٹے الفاظ بولتے جیسے مجرے ہمارے کئی حال ہوتے ہیں ایسے کبھی کبھی میں وہ آپ کو بتایا بتایا کرتا ہوں مثال دے رہے کہ اشفاق ہے نہ اردو سے اشفاق بھی ہے اشفاق ہے رجال کار تو بھائی کھلے کھلے ٹکی بھائی مسئلہ تھا کام کے کام والے کام کرنے والے لوگ رجال رجر کی مرد کار کام کرنے والے لوگ کام کرنے والے لوگ تیار کیے گئے جس کو ہم لے کے چلانا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے والا کوئی ہو اس کو کرنے والا کوئی ہو سمجھنے والی کوئی نہ ہو تو کیسے اس کو ہم آگے چلائیں تو مدرسہ دیوبند قائم کیا گیا اور شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پچاس سال تدریس کی کی نماز کی تحریک کے چلانے کا فیصلہ پچاس سال بعد ہوا اور پھر اللہ کی شان کے اس کے بند نے لکشمی المال کی تحریک کو جنم دیا جو بند نے پاکستان کی تحریک کو جنم دیا جنم دیا جی۔ اور اس بند نے جو ہے تو اس کو جمیت علماء کی علماء ہند کی تاریخ کو جنم دیا جی۔ پاکستان میں مر گئی ہم کیا کر سکتے ہیں علماء ہند کی تاریخ کو جنم دیا جی اس نے سبحان اللہ اور مرزا جانی کیا تھا سے دین کا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا جنی تحریک کو جنم دیا اس نے سیوں کو اسپانسر کر رہا تھا انگریز تاکہ یہ چیز پھیل جائے تو اس سے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور ہمارے تعلق ہو سکتے ہیں اس کے لیے تحریک کو جنم دیا جی جو بند نہیں سپاہی صاحب والے سے بعد میں آئے بے چاہے پہلے مولانا چکوال والے بزرگوں نے نا احمد صاحب نے دراز تک چلایا ساری کی ساری تاریخیں جو ہیں وہ تدریسی ادارے سے نکلی ہیں تبلیغ کی تاریخ کو جو بھر نے جنم دیا لیکن صاحب بیٹھے ان کو ایک بار لطیفہ سناتے ہیں ہم آئے سروزہ لگا کر آئے تو انہوں نے سفید علی بڑے میاں حوالے والے نے کیا کہ ان کی کارگزاری سنیں انہوں نے کارگزاری سنائی پھر انہوں نے ہمیں اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمیں بریفنگ دی میں نے سب اچھی ہو گئی تو یہ کہا دیکھیں یہ تبلیغ کے کام ہے خواجہ معین الدین اجبری رحمۃ اللہ علیہ کے کام سے بھی اوپر ہے کیوں اس لیے تو انہوں نے دائی نہیں بنائے بولا یا سب نے دائی بنائے انہوں نے دائی نہیں بنائے وہ سلسلہ کس کیا جس کو اور رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں لایا ہے اور ان کے خلیفہ ہوئے ہیں بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ ہوئے ہیں فریم شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے پھر ہوئے ہیں علاؤ الدین صابر قری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہوئے ہیں شمس الدین فرق رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں ان کے پھر گئے ہوئے ہیں یہ دوسرے بزرگ ہیں پھر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں پھر ان کے جو ہے آگے کون سے ہوئے ہیں داؤد البرفی خلیفہ جو تھے ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں ہاں جی۔ تو اس سے آگے آئے پھر کبیر الیا رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے پھر آگے آئے کبیر کبیر گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں ہاں جی۔ اور اس سے آگے آئے پھر عبدالحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ نور محمد جانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں ان کے خلیفہ عظیم رضی اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ان کے خلیفہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ان کے خلیفہ جو ہے تو خلیفہ مسالم پوری رحمۃ اللہ علیہ جی ان کے خلیفہ مولانا گیاس رحمۃ اللہ علیہ جی یہ تو ادائی ہے جو ان کا تو ان کے چلے ہوئے کیا بڑے جی ان کا اچھا شوق ہے جذبہ ہے ان کے بات کو کہنے کا ان دوسرا کچھ ہو رہا ہے مرکز والے مغرب میں کہہ کرا گیا کہ ان بڑے جی ہیں جو تھے ان کو آپ سمجھا دیں ایسی باتیں کہنے کا فائدہ نہیں ہوتی باتیں نہیں کیا کرنا سادہ سارا ایسی بات ہے ایمان کا عمل کو بیان اس فوائد کو بیان کرنے ایمان ہمارے سالیہ کہ فوائد دنیا آخر کے بیان کریں اور حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کہیں کہ آخر حاصل کرو سارا سی بات میں تو چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے خیر جی یہ جب باتیں ذہن میں آتی تھی میری کون سی بات ہوتی ہے کون سی تیاری کی بات ہوتی ہے جو ٹھیک ہو جائے اللہ قبول فرمایا جو غلطی خطا ہو اللہ کو معاف فرما میں آخری بات آپ کو سنا ایک دفعہ ہمارے ہاں حضرت فلاح صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو ان کی مجلس میں بارشہ اچینی بالا والا جماعت میں آیا ہوا تھا تو وہ آدمی اچھا آدمی تھا سمجھا کہ جہاں پر بھی جاتا تو و مشاہد سے جا کر زیادہ کیا کرتا تھا ملا کرتا تھا بڑے شرطے کے سمجھتا تھا تو وہ آیا حضرت مولانا صاحب سے ملا کہ میں جماعت میں آئے ہوئے ہوں جماعت کا نام سن کر جو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہر ایک تو اس پر ایک ایک وار کیا نہیں ہر ایک وار کرتا رہا کہ بیان غلط کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو جیسے کہ آج میں نے بات ہے ہم نے بیچ میں اپنا حصہ ڈالا ایک وہ بھی تھا وہ سب کی سنترا نہیں بولا ہے اگر بولا صاحب بھی نہیں بولے آگے سب نے کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی دیر کے بعد نے کہا کہ اس طرح ہے علیہ السلام کے زمانے میں وہ کوئی ٹور پر جا رہے تھے لگنے سے کلام کرنے کے لیے آ گئے تو دیکھا جنرل گڈریا بیٹھا ہوا اور گڈریا جو ہے بڑے سولو گدار سے بڑے سر سے کہہ ہے یا لدیا اللہ مجھے مل جائے تو میں تیری چاپی کروں چاپی میں تیری چاپی کروں اور تیرے بالوں سے جوئیں چنوں اور اپنی بکریوں کا تازہ تازہ دودھ نہ کر دے پلاؤں یا لڑنیاں گھر مجھے مل جائے تو میں یوں کروں یہ کر رہا جو مسلمان کے نے کہا کہ اتنی کچھ کافی کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے سے کفر بول رہا ہے خود مسلمان مولانا حضرت کے واقعے کو لکھا رہا ہے مسلم بڑے بڑے شہروں کے ساتھ یہ مسلمان نہ شدید کافر شدی یہ تو مسلمان ہی نہ رہا تو کافر ہو گئے فتوا ایسے ہی تھا مجھے کیا فتو مارا نہیں فتو ویسے ہی تھا خود مسلمانات شریف کافی شروع آدمی سب بھاگ کے تھپڑ بھی اس کو مارا تھپڑ بھی اس کو مارا آدمی بھاگ کے مسل اسلام کا تھپڑا ریل ریلوے اسلام کو مارا ہے ایکانک ہی معذور کیا ہوا ہے یہ روایت یاد ہے مفتی صاحب چلیے یاد ہے روایت ہے ایسے تو زرد نہیں کہتے کلام کے لیے گئے تو کلام کے لیے اللہ میاں نے ناراضی کا اظہار فرمایا اور ہمایا کہ تو لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا ہے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے تو برائے فصل کر دوں دام میں برائے فصل کر دوں یاد بنا ہوا ہے تو تو ملانے کے لیے آیا جدا کرنے کے لیے نہیں آیا تو بندہ ماں ماں کر دی جدا تو میرے اس کو مجھ سے جدا کر بیچارے کو فائدہ خدمات باقی جو یاد اللہ کی اللہ کے اللہ کی محبت ہے وہ شاید بڑا ہوا تھا اور جتنی سمجھ سمجھ تھی اس کے مطابق وہ یاد کر رہا تھا باقی اب اس نے جو ہے تو تو اس کہاں پڑی تھی بےچارے میں ہاں رسولی چاچی کہاں پڑی تھی اس میں اس کو پتا ہوتا ہے کس طرح کہنا ہے کس طرح نہیں کہنا ہے اب اس آئے ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ملے جائے ملا وہ ڈر لائے پسند تھپڑ لگا ہے بہت اب کیا ہونا ہے آ جاؤ بات سنو بات سنو ضلع لگ میں نے یہ پیغام بھیجا ہے تو نے کہا آپ جو تھپڑ مارا بس اس سے صحیح علم مجھے اللہ نے کہا فرما پنجاب والے کو تھاپڑا کہتے ہیں کہتے وہ تھپڑ دیں بات کو روشن کر دیا اللہ نے علم صحیح علم عطا فرما دیا تو حضرت مولانا صاحب یعنی وہ ہمیں فوار فرما رہے تھے کہ جو ان پڑھ آدمی جتنا اللہ کی بات کو محبت سے بیان کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے اللہ معاف کر دے گا پھر ملے ہوئے ہم بڑے خاموشی ہمیں وہ وہ بادشاہ صاحب بڑا خوش ہوا تو اس وقت وہ آئے گا اس وقت تین سے برتا تھی اب بولو نا وہ سارے خاموش ہو گئے تو یہ بات پوچھتے ہیں آپ پوچھیں پایا صحابہ والوں کی ڈانڈا پر میں کرتا رہتا ہوں تبلیغ والوں کی ڈانڈا پر میں کرتا رہتا ہوں کیا سنگی میں کرتا رہتا ہوں ہاں، ہمارا کیا کھانا ہوگا ایک دفعہ سیاسی کی ڈانڈا پڑ میں نے کی تو آدمی مجھے کہہ رہا ہے وہ پارٹی جان تھا جو ہوگا کھانا تو دیا نا کہ دو ہزار کی زور پارٹی کی اٹھا کرنا <laughs> وہ پیمانہ ہے نا وہ پیمانہ ہے اتنے بے صاف پیمانے برکت کے ہم نے کہہ دیے ہیں ساری عمر نے کہہ دیے ہیں کا قابل صاحب ہی نہیں ہے یا ایک قسم کا یونٹ ہے ٹھیک ہے نا جی؟ ان پر بہت زیادہ رقم رحمت نازل ہوئی ہے تو یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہمارے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس کے پر تفصیلی جواب اگر شیخ مران زکری صاحب رحمۃ اللہ خدا درست نہیں یاد ہے کہ یہ بھی بات نہیں ہوئی کم یونٹ ہو گئی سات جی تھوڑی دیر تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کہنا سننے کا ماحول بنانا ہوتا ہے کہنے والے کو فائدہ ہوتا ہے سننے والے کو فائدہ ہوتا ہے ہاں جائے کچھ نہ کچھ دن کی بات کہتے رہا کریں سزا بناتے رہا کریں ٹھیک ہے نا اور ہر آنے والے آدمی کو کچھ نہ کچھ آدمی اپنی طرف سے فکر ٹھیک ہے نا چند کتابیں میں نے امریکہ اسلامک سینٹر کے لیے بھیجی تھی وہاں کے پیغام آئے گی جی تو کتاب آپ نے اسلامک سینٹر میں دیکھی تھی جی، پڑھی جی۔ وہاں سے کل میں بات تو پہنچا دی کراچی کے ہوائی اڈے پر ایک کتاب میں نے چھوڑ دی سندھ کے ایک سینٹر نے مجھے خط لکھا کہ آپ کی کتاب پڑھی ہوئی تھی وہاں وہاں نے پڑھی بارے میں اور کتابیں مل جائیں گی سوال سے کوئی کو یار نہیں پوچھتا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے بولنے کے لیے میں پوچھے تو سچ بات ہے مضامین ذہن میں آداب کم ہوتے ہیں اس کی نماز ناقص ہوگی نا بعض واجب ایسے ہیں نا کہ وہ ان کا سجا بانی ہے تعدیل ارکان واجب ہے نا یہ بات تعدیل میں آتی ہے تعدیل ارکان واجب ہے تعدیل ارکان جو ہے یہ چونکہ ارادی ہے غیر ارادی نہیں ہے یہ یہ میں بنی ہوتی ہے بھول بنی آتی ہے راجی کان کی خرابی آدمی ارادی کرتا ہے رکو جلدی کرتا ہے صحیح نہیں کرتا ہے سیدھا جلدی کرتا ہے صحیح نہیں کرتا یہ اس نے ارادی کیا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو بات ارادی ہوئی ہوئی ہو اس کا تو پھر سوا نہیں ہے سوا پر درست نہیں ہوتی ہے لہٰذا اس کے لیے اگر آدمی کو توفیق مل گئی تو اگر اس کو آگاہی ہو گئی اور اس نماز کا وقت نہیں ہو گیا تو اس کے ذمہ اس کا ادا ہے اور اس کا وقت چلا گیا تو پھر جو ہے یہ انہوں نماز ناقص چلی گئی بس اب وہ سست ہونی نہیں رقص کے ساتھ چلی گئی اس کا مطلب تبلیغ والا نہیں ہے کہ صرف تبدیلی کے کام میں ہماری تاریخ سے ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے قتل ٹھیک ہے نا اس کا قتل یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسوں سے نہیں ہوگی اور سے نہیں ہوگی یہ بہت ویکتی کرتے ہیں جو لوگ اس کو جان کرتے ہیں یہ ان کی کم فہمی کی علامت ہے ہاں جی؟ اس طریقے سے پہلے اصلاح ہوئی اس طریقے سے آخری اصلاح ہوئی پہلے طریقے طریقے کی اصلاح کیا تھی اور میں گئے تو اس کی علم کی محنت بھی تھی ان میں ذکر کی محنت بھی تھی ان میں جو ہے تو دعوت دعوت اللہ کی محنت بھی تھی ان میں کتاب کی محنت بھی تھی پہلے کہ ہم کہاں کتاب کر رہے ہیں اس اس اس میں یہ کو کا مانا تھا اردو اس میں اس سے یہ بات مترشی ہوتی ہے کہ آج کل جو ہم سوچ رہے ہیں غیر مصنون طریقے سے جیسے کوئی ٹیلیویژن کے چینل کے پیچھے لگے ہوئے کم ہم لینا چاہتے ہیں کوئی کیا کرنا چاہتا ہے تو اس کے اس کی اصلاح اول طریقے والے اس کی جو اصلاح ہوئی ہے مصنون طریقے پر ہوئی اسی سے ہوگی غیر مصنون طریقوں سے نہیں ہوگی علماء بہت چینل میڈل لے لیں اس کا یعنی وہ قتل مطلب یعنی، یہ نہیں یہ بزرگوں نے بات کی ہے کہ اقرب السنت طریقہ اہل تصوف کا ہے جو این طریقہ نبوت ہے نہیں یعنی ڈاکٹر صاحب صاحب کیسے لکھا اس بات کو این طریقہ نبوت اہل فروغ کا ہے باقی جتنے طریقے ہیں وہ استمباتی طور سے وہ بھی جائے گی لیکن این طریقہ اس مسئلہ جو میں نبوت پر اہل فروف کا ہے وہ بیٹھ کا طریقہ ہے ٹھیک ہے باقی جو ہیں استمبا سے یعنی نہیں وہ باقی چیزوں سے اس کو ڈڈکشن کر کے وہ بھی جو ہے اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بات وہ جو بارہا میں نے کہی ہے کہ تحاب و تعاون تناسر تحاب باہ نہیں تعاون ایک دوسرے کا ساتھ دینا تناسر ایک دوسرے کی مدد کرنا تحاب تعاون تناسر تباہ تباغت اور تقابل تباہ دوری ہونا تباغت ایک دوسرے سے بغض ہونا اور بات کیا کہی تقابل کہ میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں میں زیادہ ادب کر رہا ہوں تو نہیں کر رہا ہے اس چیز سے جو ہے تو پھر ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو تعاون تناسر سے فائدہ ہوتا ہے جس طرح کہ ایک انگلی کو معاور کر دیا دو کر دیں اور پورا کر رہے ہیں تو اس کا پورا زور ہے نا پورا ہو رہا ہے اور وہ ہے تعاون تناسر ہے اور تباہ تقابل اور تباغت جو ہے اس کا جو ہے تو قوت کم ہو جاتی ہے اکیلے اکیلے رہ جاتے ہیں جو آدمی جس شعبے میں دین کا کام کر رہا ہے میرے ہی کام کر رہا ہے یہ آدمی کسی طرح بیٹھ کر قاعدہ نورانی پڑھا رہا ہے وہ میرے ہی کام کر رہا ہے مجھے تقویت دے رہا ٹھیک ہے نا اب سارے لوگ تو بہتردوں کے پیچھے نہیں جا سکیں گے کچھ لوگوں کو فتو لکھنے پڑیں گے کچھ لوگوں کو مدارس چلانے پڑیں گے کچھ لوگوں کو جو ہے سراسر چلانے پڑیں گے ہماری جو چیز ہے نا اور اس میں آگے آگے بڑھنا جو ہے یہ ہم جبری نہیں کہتے کسی کو آج سب آدمی آئے تھے بیت لیے نا ان سے میں نے کہا تھا کہ سات بلکہ دس منٹ سے ہماری تعلیم شروع ہوتی ہے ساڑھے سات پر ختم ہوتی ہے تو آپ جو ہے سات دس تک پہنچے وہ ساڑھے سات پہنچے تاکہ آپ دیر سے آئے ہیں جو تقاضا تھا آپ نے پورا نہیں کیا کیونکہ یہ تو طلب طلب والی چیزیں نفیس کیے گئے ایسا فیمنس ہے یہ ہوتے نہیں ہیں آپ جا جا کر لوگوں کو پکڑ کے پیار کر کے لائیں جان سنائیں تو یہ وہ ضروری دن اس پر ملتا ہے اور تکمیلی دن میں رہے جو بات تربیت تو ہوتا ہے وہ تو طلب والا آدمی آتا ہے محمد شاہ کام کا سب کو ملتا ہے وہ بے بغیر طلب کو ہوتا نہیں گاؤں الحمد اللہ کے پاس لوگ بے تو نہیں کے لیے آئے اور جب آئے مسجد کے تالاب کو نے کہا ہمارا تالاب اس سے بہت بڑا ہے میں نے کہا کس کیا نے کہا بیت تو نہیں کیا ہے میں نے کہا پہلے تو جا کر اپنے تالاب کو ناپ کیا ہو ہمارے تالاب سے کتنا بڑا ہے پہلے کہ ناپا تو ایک بارش پڑا بڑے خوش ہوئے تم نے کہا جی ایک بارش پڑا کہا آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا ہے ہم والے لوگوں کو بیت نہیں کرتے آپ جائیں وہ گے محمد اللہ بات سے کیے کہ بیت تو نہیں کیا ہے لیکن زندگی کے لیے احتیاط کا پورا علم ان کو دے دیا بالغوں سے بچیں گے تو ایک چیز نفیس ہے طلب سے ملتی ہے اور طلب ہوتی ہے اس کے لیے اگر رحمۃ اللہ علیہ تو باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے نکالتے تھے بڑے بڑے روسا کو بڑے بڑے علماء کو تو نکالا اس کو جب نکالو لفظ صاحب کی زبان سے نکل جاتا تھا زبان بھارت سے دوسرا کام پر یہ ہوتا تھا کہ وہ انتظام والے اٹھتا تھا آدمی کو ہاتھوں سے پکڑ کر باہر کرنا ہوتا تھا پھر اور مزید کوئی گنجائش نہیں تھی پاس جائے جائے گا گا نماز کا وقت ہو رہا ہے ذکر کے مرض رہ لا لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ